اور زمے پر کتنی ہی چلنے والے ہیں کہ اپن روزی ساتھ ناؤ رکھتے اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں اور وہی سنتا جانتا ہے